سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ کل اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مسلمان ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کی حفاظت اس مقام پر کرے جہاں ان کے لیے بلایا جاتا ہے کیونکہ یہ ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں اور بے شک اللہ نے اپنے نبی کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر کیے ہیں تم میں سے ہر ایک کی اس کے گھر میں مسجد ہونی چاہیے اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دو گے جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں نماز ادا کرتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے میں نے دیکھا کہ نماز سے وہی پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق واضح ہوتا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو دو آدمیوں کا سہارا دے کر مسجد کی طرف لایا جاتا یہاں تک کہ اس کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف آتا ہے تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے اس کے عوض اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے یا اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے ہماری صورتحال تو یہ تھی کہ ہم مسجد کی طرف آتے وقت قریب قریب قدم رکھتے تھے تاکہ کثرت قدم کی وجہ سے نیکیاں زیادہ ہو جائیں اور بے شک آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اکیلے پڑھی ہوئی نماز سے پچیس گنا زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے حدیث نمبر چوبیس سو اکتالیس مسنت احمد